ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور جب ہم بلندی پر چڑھتے تو زور سے چلا کر تکبیر کہتے اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اپنے اوپر رحم کھاؤ اللہ بہرا نہیں ہے اور نہ وہ کہیں دور ہے تم ایک بہت سننے بہت واقف کار اور قریب رہنے والی ذات کو بلاتے ہو پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے میں اس وقت دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار سو